نام تو وہاں بہت سارے ایسے نام آتے ہیں آرج آرج ایک مشہور محدت ہے ہو حضرت ابو ہریرا کا شاگرد ہے یعنی تو بار بار آتا ہے حدیث اب وہ بیچارہ جو ہے اس کا نام تو کچھ اور ہے لیکن وہ لنگڑا تھا تو اس کو آرج آرج کہنے شروع کر دیا اس کا نام کر دیا لیکن یہ آرج جو ہے یہ اس کے تعارف کے لیے ہے اس کے لیے ہے ایک اور بڑا محدث ہے جس کو آمش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آمش وہ بندہ ہے جو دن کو نہ دیکھ سکے رات کو دیکھے بعض بیمار ہوتے ہیں نا جی، آنکھیں رات کو کھل جاتی ہیں اندھیرے کی وجہ سے دن کو بند ہو جاتی ہے سمجھا تھی جی؟ اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں آمش اب اس کا نام ہے سلیمان یہ امام ابو اور رحمہ اللہ کا استاد ہے یہ جی۔ بہت بڑا محدث ہے یہ بخاری مسلم بہت بخاری میں آتا ہے اب اس کا نام آمش ہو گیا لیکن جو کیوں ہے تعارف کے لیے کیونکہ سلیمان نام کے بہت لوگ تھے تو تعارف کے لیے آمد کا لقب دے دیا گیا یہ جیز ہے بھلا تنا بھگو اور نہ بلاؤ تم برے لقبوں کے ساتھ بے سلس مل فسوق بادل ایمان سمجھ رہے ہو <coughs> یہ لگ کیا ہے بے سلس مل فسوق سمجھا نا سی ہر کاری حافظ کو سب کچھ انہوں نے یاد کیا ہوا ہے کہ یہ بے سلسم ہے یا بے سلسم ہے یہ بے سلس میں فصو کا لفظ آپ مانے کا خیال کرو خیال کرو بے سب سے پہلے یہ لفظ لکھا ہے کیونکہ یہ سب گناہ ہے کیونکہ یہ سب گناہ ہے بے میں فشو کو برا ہے وہ نام جو مجھے بے فسق ہو برا ہے وہ نام جو اس کے لیے مجھے بے ہو قائل کے لیے جو مجھے بے فسق ہو نہیں لکھا ہوا ہاں یہ مانا لکھ لو سارا نیچے سارا لکھ لو تاکہ یاد رہے برا ہے وہ نام برا ہے وہ نام جو مجھے دے ہے پائل کے لیے برا ہے وہ نام جو مجھے بے فسک ہے پائل کے لیے کے لیے کائل کے لیے قائل ایسا نام بولے جس کی وجہ سے قائل فاسد بن جائے کیا بن جائے بولنے والا سمجھا بولنے والا کیا بن جائے فاسد بن جائے مجھے بے فسق بنے اس کے لیے برا ہے وہ نام جو مجھے بے فسق آئے قائم کے لیے بعد ایمان کے وہ ملم ہو اور وہ انسان جو نہیں توبہ کرے گا ان حرکات سے حرکات سے پر یہ لوگ وہ لوگ ظلم کرنے والے باوجہ تلفی حق العباد کے باوجہ تلفی حق العباد کے ظالم ہے سمجھا اور توبہ کرے لیکن یہاں توبہ کرنے کے لیے ادا دیں کیونکہ حقوق العباد ہے معافی مانگنا پڑے گی اس بندے سے سمجھا بھیجا جو لگین آ مرو قانون سادے سے چلتا ہے چھٹا قانون ہے اے لوگوں جنہوں نے ایمان لایا جو تانے وہ نہیں اب غنے سو نہیں اب برے گمان سے نہیں ہے بچتے رہو تم بہت سارے گمانوں سے بہت سارے گمانوں سے بچا کرو ان میں بعض غنے ایسون سمرائے سو زن ہمراہ بے شک بعض گمان گناہ ہے بے شک بعض گمان مطلب دیکھو اللہ نے فرمایا بہت سارے گمان اس سے بچا کرو ساروں سے بچنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ بعض غم جائز بھی ہے اسی طرح آج بعض فرمایا بعض گمان گناہ ہے کیوں اس لیے کہ بہت سارے غم گناہ نہیں ہے اب حاشیے پر آپ کے پاس غم کی اقسام بمائے ام سلا لکھے ہوئے ہیں سمجھا جی دیکھو پہلا قسم لکھا ہوا ہے واجب کیا لکھا ہے واجب وہ گمان جو واجب ہے ورنہ بندہ گنہگار ہوگا وہ گمان کرے تو ٹھیک ورنہ بندہ کیا ہوگا وہ بھی کون سا غم ہے فک ہی غیر منسوخ میں فک ہی کوئی مسئلہ آ گیا اور اس مسئلے کے بارے میں قرآن اور حدیث اور صحابہ کرام کی احادیث میں کوئی واضح فیصلہ موجود تو مجھ کو غم کر کے اتحاد کر کے وہ مسئلہ نکالنا واجب ہے یا نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے بات بس بند ہی غیر منسوخ وہ مسئلہ جس میں نس وارد نہیں ہوئی اور وہ مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو مجھ کا اس کے متعلق غم کرنا چاہے ون بن اتحاد کیونکہ ملک ہے ون کرنے چاہے واجب ہے نمبر دو حسن حوصلے حسلے دن یہ حوصلے اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھنا یہ بھی چاہے چاہے واجب ہے یہ دو چیزیں آ گئی یہ دو قسم ہیں کس کے واجب آگے دوسرا قسم زن مباح ہے ربا کون سا ہے نمبر اول افغان معاش کہ اگر ہم یہ چیز خرید کر لیں گے تو اس کو بیچیں گے تو اتنی ہمیں منافع ہو سکتا ہے یہ غم کرنا جو ہے یہ مداح نہ گنا ہے اور نہ خراب ہے تو سمجھ آیا کپڑا خرید کر لیں گے پھر ہم بیچیں گے ہمیں اتنی منافع ملے گا یہ غم کیا ہے تو سمجھ رہے ہو معاش اور ذمہ علانیہ یا ایک آدمی عالمی ہے ظاہر گرو بنا کرتا ہے شراب پیتا ہے چوریاں قتل کرتا ہے اور وہ کسی گھر میں داخل ہو رہا ہے تم دیکھ رہے ہو تم نے گمان کر لیا کہ ضرور یہ بنا کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے جا رہا ہے تو یہ گمان جو ہے یہ مباح کیا ہے کیونکہ وہ علانیہ اثاثیت ہے اس کی آزاد معلوم ہے ہر کسی کو یہ دم جو ہے یہ مباح ہے نہ اس پر گناہ ہے نہ سوال ہے نمبر تین زن غیر اختیاری سوزن اللہ کے متعلق برا گمان ہو گئے لیکن غیر اختیاری تو وہ بھی مباح ہے نہ اس پر سواب ہے نہ برا ہے تو سمجھ آیا ہے سو زن بولو تو صحیح غیر اختیاری اچھا جی اب تیسرا قسم آ گیا حرام حرام سمجھا وہ ہے الہیات اور نبوات میں بلا دلیل قاطع الہیات اور نبوات میں گمان کرنا کہ اللہ یوں ہوگا اللہ نے یوں کہا ہوگا نبی یوں ہوگا اس طرح ہوگا دلیل کاتے کے بغیر نبی اور اللہ کے متعلق اور ان کی صفات کے متعلق کوئی گمان کرنا یہ حرام ہے یہ چاہے میں بھی پڑھتے رہو اور چاہے میں وہ بھی پڑھتے رہو اللہ آسمان اک کرمانا ان شمر بے شک بعض گمان گناہ بڑا تجسس ہو نمبر دو نہیں از تجسس چلتا ہے اور نہ جاسوسیاں کرو چھپ چھپ کر دوسروں کے حالات معلوم نہ کیا کرو بڑا تبا نمبر تین نہیں بات یہی اب آج کل مولویوں کی بیماری کر رہا ہے جی؟ جاسوسی نہ کرو گمان نہ کرو غیبت نہ کرو یہ تو ماشاءاللہ ہر مایا علماء کرام کا جی بھلا تو سو اور نہ کرو بلا بازو گم بازا اور نہ گلا کرے غیبت کرے باز تمہارا باز دیکھو جی۔ غیبت کس کو کہتے ہیں غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کے صحیح عیب اس کی پیٹ پیچھے بیان کیے جائیں کسی آدمی کے صحیح عیب جو اس میں پائے جاتے ہیں وہ اس کی غیبوبت کی حالت میں پیٹ پیچھے بیان کیے جائیں اس کو کیا کہتے ہیں نہیں بت سکتے کچھ لوگوں کو کہو نا میاں گلا نہ کر چپ کر کہتے ہیں جی میں تو سچی بات کر رہا ہوں میں جھوٹ تھوڑا بول رہا ہوں یہ تو اس نے بات کہی ہے کہ عیب تو اس کے اندر ہے بھائی غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ عیب ہو عیب دائیں جانب ستون نمبر تین کے پیچھے چلے بھائی غیبت نہ کرو کہتے ہیں جی یہ تو عیب اس میں پایا جاتا ہے ہم بیان کر رہے ہیں یاد کر لو جو عیب پایا جائے اس کو بیان کرنا غیبت ہے اور جو عیب نہ پایا جائے وہ بیان کیا جائے یہ تو بہتان ہے وہ کیا ہے گہرا گنا ہے وہ سمجھا کہ جو عیب نہ پایا جائے اسے بیان کیا جائے یہ ہے بہتان اس وہ اور گنا ہے اور جو عیب اس میں پایا جائے اسے پیٹ سے بیان کرنا یہ چاہے غیبت ہے خیال کرو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک علماء کی شہادت جائز نہیں ہے لا و شہادت العلماء عند مالک ہے کیا ہے سردار اکثر افسر و غیر و غذا و گا غیبت کیونکہ ان کے اندر غیب و غضب حسد بہت ہوتا ہے زندہ نہ کرنا غلط بابا جی، اور نہ غیبت کرے گلا کرے بعض تمہارا باد کا بعض باز کی غیبت نہ کرے آئیے شب و احاط حکم تقبی حل غیبت بال مثال چل جائے تقبیر حلغیبت بالمثال مثال دے کر غیبت کی کباب بیان کرتے ہیں دوست رکھتا ہے ایک تمہارا یہ کہ کھائے گوشت اپنے بھائی مرے ہوئے کا مرے ہوئے بھائی کو گوشت کھانا کوئی پسند کرتا ہے نہیں کرتا تو غیبت بھی پسند نہ کرو اللہ پاک نے یہ کیوں مثال دی ہے مرے ہوئے بھائی کی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے حضرت جس طرح مرے ہوئے انسان کو تم جتنا مارو مارو وہ بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا چونکہ وہ مرا پڑا ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا چونکہ مرا پڑا ہے تو جو آدمی یہاں موجود نہیں ہے اس کی تم غیبت کر رہے ہو تو جتنا غیبت کرو وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ یہاں موجود ہے وہ بیٹھا ہوتا اور تم بات کہتے تو تمہارا پتہ چل جاتا سمجھے نا جی ہاں اس کی غیبوبت میں جو تم باتیں کر رہے ہو چونکہ وہ بیچارہ غائب ہے تو وہ کل میت ہے غائب کیا ہے میت میت ہے جس طرح اپنا دفاع نہیں کر سکتی وہ بندہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا کرو مانا منا دوست رکھتا ہے تمہارا یہ تو کھائے گوشت اپنے بھائی مرے ہوئے کا تم ہو تب اس کو تو تم ضرور مکرو سمجھتے ہو تب اس کو تو تم ضرور مکرو سمجھتے ہو بچہ نسخہ امیر چلتا ہے اور پیچھے گزرایا بھی پھر آ گیا اور ڈرتے رہو تم اللہ پاک سے خدا سے ڈرو یعنی تجسس و غیبت چھوڑ دو یعنی تجسس و غیبت چھوڑ دو سمجھا ترغیب توبہ اور ساتھ لکھا ہوگا اور آئندہ کے لیے توبہ کرو اور آئندہ کے لیے توبہ کرو اللہ بے شک اللہ بڑے رجوع کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں مطلب یہ غیبت جو ہے یہ حقوق العباد ہے یا نہیں سمجھ رہے ہو ریبت جو ہے یہ حقوق العباد ہے یا عام لوگوں نے تو لکھا کہ یہ حقوق العباد ہے کیا ہے اس بندے کو گلا کیا نا غیبت کے حقوق ہے اس سے معافی مانگے علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے یہ تحقیق فرمائی ہے کہ جب اس انسان کو علم ہو جائے کہ فلانے نے میری غیبت کی ہے تو پھر وہ بن جاتا ہے حقوق العباد اور اس سے معافی مانگنا ضروری ہے اور جب تک اس کو علم نہ ہوگا اتنے تک وہ حقوق اللہ گا کیا سمجھ آیا جب تک اس انسان کو جس کی غیبت کی گئی ہے اس کو علم نہ ہو تو یہ کیا ہے کیا ہے اللہ سے معافی مانگ لے اور جب اس کو علم ہو جائے گا تو پھر یہ کیا بن جائے گا حقوق کی بات بن جائے گا یا قانون صاب نہیں اب قانون بینل انتاب سمجھا بس لکھا رہے ہیں پہلے نہیں کا لگ لکھ لو ذرا نہیں کا تفاخر سے پہلے نہیں از نہیں تو گل نہیں اب تفاخر بین لکھ لیا کرمن آئے لوگوں انا خلق ناکم بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے تم سب کو ایک مذکر اور ایک منظر سے پس اس میں تو سب برابر ہیں بس اس میں تو سب برابر ہے قبائل اور بنایا ہم نے تمہیں بڑے بڑے قبیلے وہ قبائل اور چھوٹے چھوٹے قبیلے ہم نے بنائی ہیں یہ تارا ہو حکمت اختلاف ہے محض اس لیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان ہو تم تاکہ پہچان ہو تم ایک دوسرے کو لکھا ہے نہ تفاخر کے لیے نہ تفاخر کے لیے نہ بلکہ کس کے لیے تعارف کے لیے اب نہ تفاخر کے لیے یہ دعویٰ ہے یہ کیا ہے دکھائے دعویٰ یہ دعویٰ ہے دلیل علت ان اللہ اکرم سمجھا سی قائل نے سوال کیا کہ دعا مانگی تو جاتی ہے لیکن بعد میں اپنے ہاتھوں کو منہ پر کھیل لینا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اب میں یہی مسئلہ پڑھا رہا ہوں ہاں؟ دین کے اندر فتنے پیدا کر رہا ہے کوئی انسان دینی فتنے پیدا کر رہا ہے اور لوگوں کے گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے تو اس وقت اس کی غیبت کرنا یعنی اس کی وضاحت کرنا لوگوں کے سامنے ضروری ہے سمجھ رہے ہو اس کو غیبت نہیں کہتے قسم بن جاتا ہے غیبت کا تو یہ جائز ہے اور کوئی صورت نہیں ہے لتا رکھو تاکہ ایک دوسرے کو پہچان ہو تو نہ یہ دعویٰ ہو گیا اب ان اکرم آکر یہ اس دعوے کی علت ہے اس دعوے کی کیا ہے لکھا علت اور لکھا ہوگا کیونکہ نہیں لکھا ہوگا لکھ لو ان اکرام تم پر علت لکھی ہے نا تو کیوں کے لکھ لو کاف کے ساتھ کیوں کے ایک تو لفظ ہے کیونکہ کرو منا لے تو آ رہا تاکہ دوسرے کو پہچان لو نہ تفاخر کے لیے کیونکہ بے شک مکرم تمہارا بلا تمہاری عزت والا تمہارا اللہ سے ہاں اطکا حکم جو زیادہ مستقی ہے تم سے وہ زیادہ جو مستقی ہے وہ زیادہ مکرم ہے تقریم اور تفاخر اور اونچائی جو ہے وہ تقریب کی وجہ سے ہے اب اتقا تم کے نیچے لفظ لکھا ہے اپنے تقوا پر بھی فخر نہ کرو اپنے یہ دعویٰ ہے یہ کیا ہے اور ان اللہ ہے جو اس کی لفظ ان اللہ کی کیا ہے اپنے تقوا پر بھی فخر نہ کرو یہ دعوی اللہ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے بے شک اللہ کیا مطلب ہے نیچے لکھا ہے اور پرہیزداری کا علم سوائے خدا پہ کسی کو نہیں پرہیزگار کی عزت ہے اور پرہیزداری پر بھی فخر نہ کرو کیونکہ پرہیزگاری کا علم بھی سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے اور پرہیزگاری کا علم سوائے خدا کو کسی کو نہیں بے شک اللہ ہی جاننے والا خبردار ہے تو پس شیخی کاہے کی پس شیخی کاہے کی یہ عقل نہیں کیوں ہے یہ عقل سمجھا آگے تکبر کیوں آئے قالت العراب آمنا اب حضرت دوسرا حصہ شروع ہے اور شکوا ہے مصر دیکھو بنو اسد بن خدنا کیا کہہ رہا ہوں بنو اسد بن خدمہ کو کچھ لوگ آئے اور اسلام قبول کر لیا اور صحابہ احترام کو بار بار کہتے جی لوگوں کے ساتھ تو تم نے جہاد کیا لڑائیاں لڑی تب وہ تمہارے ساتھ ہوئے ہم تو بغیر لڑائی کو خود بخود مومن بن کر آ گئے احسان جتلانے لگے اللہ پاک نے ان کی ترجیح کی کہ بےمانوں کو منافق ہو کر احسان جتلاتے ہو تو سمجھا ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اگر تم ایمان قبول کرو گے تو اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کے ایمان کیا ہے یہاں تین چیزوں کا بیان آئے گا کتنی چیزوں کا نمبر ون کیلب نمبر دو خدا نمبر تین امتحان کیزب خدا اور کیزب کے وہ جھوٹ بولا انہوں نے اور خدا سے دھوکھا کیا امتحان کے احسان لگاتے ہیں اب کرو مانا پالت آ کہتے ہیں دیہاتی کہتے تو ہیں لیکن بلا تصدیق قلب محض زبان سے بلا تصدیق قلب محض زبان سے کہتے ہیں دیہاتی آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں قالت آراب آمنا بلکہ نمبر اول کذب جی۔ نمبر اول پہلا پہلی چیز ہے کلم تو منو تلقین تقریب کیا لکھا ہے تقریب کی تلقین ہے حضرت کو تلقین ہے کہ ان کو جھٹلا دو حضرت فرما دو نہیں ایمان لائے ہو تو تصدیق کل بھی نہیں کیوں کہ نہیں بلا تم پہلو اسلم لیکن تم کہو اسلم مخالفت چھوڑ کر متی ہو گئے ہم اسلم متی ہو گئے ہم دار ہو گئے ہم نکل کر مخالفت چھوڑ کر مخالفت چھوڑ کر ہو گیا ہاں ظہری اسلام ہے تمہارا اطاعت ہے باقی ایمان وغیرہ نہیں ہے جی غلط کھولے ایمان ہو اور ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں کے اندر ترغیب ایمان صحیح ترغیب اور اگر اور اگر اطاعت کرو تم اللہ اب بھی اطاعت کرو تم اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھا بھی جی؟ ہاں سب باتوں میں کس میں سب باتوں میں جن میں دل سے ایمان لانا بھی داخل ہے جن میں دل سے ایمان لانا بھی داخل ہے اور ابھی تا اور اگر اطاعت کرو تم اللہ پاک اور اس کے صلی اللہ علیہ وسلم کی لا یا سمر اطاعت چل جائے نہیں کمی کرے گا تم سے تمہارے اعمال سے کسی چیز کی لا جلت کم پر لکھا ہے باوجہ گزشتہ شرک و کفر کے باوجہ گزشتہ شرطوں کو غلط بعد والے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا تم توبہ کر لو جی نہیں کمی کرے گا تم سے باوجہ گزشتہ شرطوں کو بول گئے تمہارے اعمال سے کسی چیز کی اعمال سے مراد جو کہ از ایمان ہوں گے جو کہ گے اللہ اللہ تو بے شک اللہ پاک بخشنے والے بہت مہربان ہیں ان نمل مومن ہونا بشارت ہے سوائے اس کے نہیں پورے مومن مومن نہ کمانا پورے مومن اللہ دینا اوسا سے مخلصین تین ہے دوسرے استاد ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل سے ایمان لایا اللہ پاک پر آمن کا دل سے اور نمبر اول ہے دل سے ایمان لایا اللہ پاک پر رسول نمبر دو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ملم ذرتا نمبر تین ہے اس کے بعد عمر بھر کبھی بھی شک نہیں کیا اس کے بعد عمر بھر کبھی بھی شک نہیں کیا سمجھا سی کبھی بھی شک نہیں کیا انہوں نے یعنی مستقل رہے یعنی مستقل رہے بجا دودھ اموال ہم نمبر تین اور مشقتیں اٹھائی انہوں نے ساتھ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں مشقتیں اٹھائی انہوں نے دین کے لیے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ الا سمرا ہے یہ لوگ وہی ہیں اتفاد سچے سچے لوگ یہی ہیں کل اتو المون اللہ امر ثانی خدا جی ہے سیدھا دھوکھا سن رہے ہیں یہ حضرت فرما دو یہ زجر برائے آرام ہے حضرت فرما دو آیا جتلاتے ہو تم اللہ پاپ کو ساتھ اپنے دین کے بلّہ ہو یا عالم ہو مانے اب سیدھا اور حالانکہ حالانکہ اللہ جانتا ہے تمام ان چیزوں کو جو آسمانوں کے اندر اور تمام ان چیزوں کو جو زمینوں کے اندر ہے اللہ تو آسمان اور زمینوں چیزوں کو جاننے والا ہے تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے اللہ عالم اب خاصا علمیہ باری تعلی نمبر ون خاصا علمیہ باری تعلی نمبر ون اور اللہ جانتا ہے تمام وہ باتیں جو آسمانوں کے اندر ہیں تمام وہ باتیں جو زمینوں کے اندر بکل ولّہ بالکل خاصہ نمبر دو اور نیچے لکھا ان دو کی کیا تخصیص ہے ان دو کی کیا تخصیص ہے اللہ تو ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے یمنون علیہ کا امر خالص امتنان امر خالص احسان لگاتے ہیں اور یہ حضرت زجر ہے یہ بھی احسان لگاتے ہیں آپ پر یہ کہ اسلام قبول کیا انہوں نے اسلم کے نیچے بغیر لڑنے کے بغیر لڑنے بھیڑنے کے اسلام کو بول کیا اللہ تمن علیہ اسلام تلقین جواب کیا لکھا ہے جواب حضرت فرما دو نہ احسان لگاؤ تم اوپر میرے اپنے اسلام کا بلکہ اللہ یہ احسان لگاتا ہے تمہارے اوپر کہ رہنمائی فرمائی اس نے تمہیں ایمان کی ان کو بشرتے ہو وہ تم سچے دعوی ایمان میں اللہ اب حضرت آخر کے اندر بیان ہے توحید کا سمجھا سورہ محمد میں فرما الہ بس اتنی بات تھی مجمر بیان تھا توحید کا اس کے بعد سورہ فتح آئی تو اس کے اندر ذرا تفصیل تھی کہ تو سب تو آج روح ہو تو وقت روح ہو نہ تو سب ہو بکرتوں عمل سیرہ صبح شام اللہ کی پاکیاں بیان کرو اب اس صورت کے اندر اور زیادہ تفصیل آ رہی ہے مقبل سے اللہ بے شک اللہ جانتا ہے غیب آسمانوں اور زمینوں کے آسمان و زمینوں کے غیب اللہ ہی جانتا ہے واللہ ہو بس خاصا علمیہ نمبر تین خاصا علمیہ پہلا خاصا تھا معافی سماوات و معافی راز جانتا ہے دوسرا خاصا تھا اللہ حب الشین علیم ہر چیز کو جانتا ہے اب تیسرا خاصا ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے اور اللہ پاک دیکھنے والا ہے تمام ان اعمال کو جو تم کرتے رہتے ہو بصیر ان کا مانا ناظر ہے بصیر ان بے مانا پالا ہو کچھ ہے اس کی تشریف فرمائے تجسس کی تشریف میں نے اس لیے نہیں کہ یہ ایک واضح بات ہے چھپ چھپ کر دوسرے کے اندرونی حالات معلوم کریں تجسس کس کو کہتے ہیں چھپ چھپ کر دوسرے کے اندرونی حالات جو حال وہ نہ بتانا چاہتا ہو اس کو معلوم کرنا اور اس کے معلوم کرنے کی کوشش کرنا اس کو کیا کہتے ہیں تجسس کہتے ہیں یہ حرام ہے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 متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد سورہ قاف سے اب قیامت کا مضمون شروع ہو رہا ہے ماں کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورہ محمد تھکا اور ہو جو رات ان میں کسال کا مضمون تھا کون سا مضمون تھا کسال کا اللہ نے فرمایا جہاد کرو بر رقاب کافروں کو ساتھ جہاد کرو کتاب کرو کیوں کتاب کرو اس لیے کہ وہ فض اللہ مخلصین اللہ الدین والے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے یہ دروازے بند کر دو جی سورہ محمد فتح اور حضورات میں مضمون کون سا تھا کتاب کہ کفار کے ساتھ کتاال کرو وجہ قتال کیا ہے وجہ قتال ہے فد اللہ مخلصین اللہ الدین والے دعوے کو نہ ماننا کہ چونکہ اس دعوے کو وہ نہیں مانتے اس لیے ان کے ساتھ کیا کرو کتاب کرو اب فرمائیں گے کہ وہ فض اللہ مخلصین اللہ الدین والے دعوے کو بھی نہیں مانتے اور ساتھ ساتھ وہ قیامت کے بھی ممکن ہیں کتاب کی ایک وجہ ہے کہ فض اللہ کے دعوے کو نہیں مانتے اور کتاب کی دوسری وجہ قیامت کا انکار ہے اس طرح یہ مقبل کے ساتھ رکھ لگ جائے سورہ قاف اور اس اس کے کے بعد بعد آ آ رہی رہی ہے ہے سورہ سورہ وزاریات اور یہ تینوں صورتیں جو ہیں یہ باہم ہے تینوں کے اندر مضمون قیامت کا آ رہا ہے سورہ قاف کا دعویٰ ہے آیت نمبر گیارہ دیکھو آیت نمبر گیارہ کہاں کھڑا ہے کزال کل خروج آیت نمبر گیارہ سے پہلے کھڑا ہے کزال کل یہ دعویٰ ہے سورہ کاف کا اللہ فرماتے ہیں جس طرح ایک زمین صاف ہوتی ہے بالکل میدان ہوتا ہے ہم آسمان سے بارش اتارتے ہیں اور مختلف قسم کی نباتات اگاتی ہیں نکل آتی ہے تم بھی آج قبروں کے اندر ہو کل کو اسی طرح قبروں سے نکل کر میدان معاشر میں جمع ہو جاؤ گے سمجھ رہے ہو کزال کل خروج اس کا دعویٰ ہے کہ حشر و نشر ہے اس کے بعد سورہ غزاریات آئے گی اس کی ابتدا میں فرمائیں گے ان ماتو ادون الفاد ام و ان دین الباق ام سورہ غزاریات کی بالکل ابتدا ان تو ادون و دینا لذاک ام سے صرف حشر و نشر نہیں صرف دوبارہ زندہ ہونا نہیں بلکہ جزا سزا بھی ہے وہ ان دینا لگا کے جزا سزا بھی ہوگی اس کے بعد آئے گی سورہ بطور بطور کی ابتدا کے اندر فرمائیں گے آیت نمبر چھ کے بعد ہے ان عذاب رب کا من لگاپن کہ اس جگہ سزا کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا سمجھ رہے ہو سورہ آپ میں فرمایا کزال کل خروج قبروں سے نکلنا برحق ہے اس کے بعد وزاریات میں فرمایا کہ صرف قبروں سے نکلنا نہیں بلکہ اس کے بعد ان دین جزا سزا بھی ہوگی اس کے بعد سورہ سورہ میں فرمائیں گے کہ مالحو من داخین اس جزا سزا کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اس طرح یہ تین سیٹیں جو ہیں یہ باہم مرتبط ہیں یہ مضمون کیا مت آ رہا ہے سمجھ رہے ہو ابتدا کے اندر حضرت میں دیکھو بس سمجھ لو ابتدا کے اندر زجر ہے مشرقین کے اعراب کا ذکر ہے اور ان پر زجر ہے اس کے بعد دو دلیلیں آئیں گی مفصل عقلی دلیلیں جو توحید کے لیے بھی ہوں گی اور قیامت کے لیے بھی ہوں گی دو دلیلیں عقلی آئیں گی اس مضمون کو دعوی صورت یعنی کزال لے کر خروج کو ثابت کرنے کے لیے دو عقلی دلیلیں بڑی آئیں گی سمجھ رہے ہو پانچ تخلیق ہم جو ہے وہ جہاں سمجھ لو چار موالے ہیں قیامت کے آنے سے کتنی احتمالی چار موانے ہو سکتے ہیں قیامت کے آنے سے پہلا معنی سمجھ لو بات آدم قدرت فائل کیا کہہ رہا ہوں دوسرا آدم علم فائل تیسرا نقص آرزی فائل سمجھ رہے ہو آرسے پر لکھا ہے آپ کے پاس ہاں بالکل صحیح ہے اب دیکھو ہاں، یہ جو پہلے نمبر پر ہے میں اس کو آخری نمبر پر ذکر کرتا ہوں یہ پہلے نمبر پر لکھا ہے آدم امکان مقدور آدم علم فائل آدم قدرت فائل نقص آرزی فائل اب مجھ سے سمجھ لو اوپر سمجھ لو پھر اندر دیکھیں گے انشاءاللہ شاء عدم امکان مقدور کے کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت اس لیے نہ آئے کہ مقدور جو ہے یعنی انسان جس کو زندہ کرنا ہے جس کے اوپر قدرت کا ظاہر ہونا ہے اس انسان کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہ ہو کیا ہو عدم امکان مقدور مقدور ممکن نہ ہو سمجھ رہے ہو انسان کو دوبارہ زندہ کرنا دوبارہ تازہ کرنا ممکن ہی نہ ہو تو پھر بھی قیامت نہیں آ سکتی نمبر دو عدم علم فائل عدم قدرت فائل کا نمبر پہلا ہے کہ مقدور تو ممکن ہے یہ تو ہو سکتا ہے لیکن اس کو اس پر قادر اور اس کو پیدا کرنے والا اور اس پر قدرت رکھنے والا جو ہے وہ نہیں ہے کیا سمجھ رہے ہو کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کو قدرت ہوگی کہ اس کو دوبارہ زندہ کر سکے تو تب بھی قیامت نہیں آئے گی اور جب پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے تو کیسے آئے گی کیا مطلب نمبر تین آج میں علم فائل کیا مطلب کہ انسان کے دوبارہ زندہ ہونے کا امکان بھی ہے اور اس کو زندہ کرنے والا بھی ہے لیکن اس کو انسان کے اجزاء کا علم نہیں کہ کون سا انسان جو اس کا کون سا جز کہاں پڑا ہوا ہے جب تک اجزاء کا علم نہیں ہوگا تو کا علم نہیں ہو سکتی کچھ سمجھ آ رہی ہے چوتھا نقص عارضی فائل کہ مقدور بھی ممکن ہے اور قدرت رکھنے والا بھی ہے اور اجزاء کا علم بھی ہے لیکن وہ قادر جو ہے اس میں عارضی نقص آ گیا کہ وہ مثلا تھکا ہوا ہے کام کر سکتا ہے لیکن ابھی فی الحال تھکا ہوا ہے کام کرنا نہیں چاہتا دوبارہ زندہ کرنا نہیں چاہتا تو تب بھی قیمت نہیں آئے گی کل ممانے کتنی ہیں آدم مقدوریت ہے امکان مقدور اور آدم عجت فائل عدم علم فائل اور نقص آردی فائل کتنی ہو گئے چار پہلا معنی جو ہے آدم امکان مقدور کہ مقدور خود ممکن ہی نہ ہو انسان کا زندہ ہونا یہ معنی جو ہے یہ بالکل غلط ہے کیوں اس لیے کہ انسان زندہ موجود ہے جب پہلی بار زندہ ہو چکا ہے تو دوبارہ زندہ ہونا بھی اس کا چاہے ممکن ہے کیونکہ یہ واضح بتلان تھا اس لیے اللہ نے اس کو ذکر نہیں فرمایا بقیہ تین مبانے جو ہیں آدم قدرت فائل آدم علم فائل نقص عارضی فائل ان تین مبانے آج کے اللہ نے جواب دیے ہیں سورت کے اندر پہلا معنی جو تھا وہ واضح البتلان ہے آدم امکان مقدور والا چونکہ مقدور کا اگر امکان نہ ہوتا تو پہلی بار پیدا نہ ہوتا جب پہلی بار پیدا ہو گیا تو دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہے یہ چونکہ واضح البتلان تھا اس لیے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا باقی تین جو ہے موانعات آت قدرت فائل عدم علم فائل نقص آر بی فائل اس کا جواب دیا ہے اب کرو مانو بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف غل قرآن المجید حضرت یہ غل قرآن المجید یہ ترغیب بھی ہے اور زجر بھی ہے ترغیب بھی ہے ایمان لانے کے لیے اور ایمان نہ لانے والوں کے لیے کیا ہے زجر بھی ہے قسم ہے قرآن مجید کی قرآن کی قسم ہے جو مجید ہے مجید کا معنی لکھا ہے ظلم مجد و شرف کیا لکھا مجد کا شرف ہے وہ قرآن جو مجد و شرف والا ہے بزرگی والا ہے بڑی شان والا ہے یہ قرآن پاک جو ہے اس کی قسم ہے یہ قرآن پاک گواہ ہے اب جواب قسم کیا لکھا ہے جی دو جواب لکھے ہیں آپ کے پاس ایک جواب لکھا ہے ان کا رسول صادق یہ قرآن گواہ ہے کہ آپ سچے رسول ہیں سمجھ رہے ہو کیونکہ یہ عظیم الشان کتاب ہے اس کے اندر جو عجیبہ عجیبہ مضامین موجود ہیں یا ماضی کی خبریں ہیں یا مستقبل کی پیش گوئیاں ہیں اس کے اندر کوئی بات جھوٹھی اور غلط نہیں ہے اور فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار کو پہنچا ہوا ہے تو یہ دلالت کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہو یہ کلام اللہ نے نازل فرمایا ہے سمجھ رہے ہو دوسرا جواب آپ کے پاس لکھا ہے ماں باپ یا ہو قسم ہے قرآن مجید کی یعنی قرآن گواہ ہے اس بات پر کہ شبوں کی گنجائش اب باقی قرآن نے دلائل عقل و نقل اور دلائل وحی کے ذریعے اور مختلف اسلوب اور انداز اختیار کر کے مسئلہ توحید اور مسئلہ قیامت کو واضح کر دیا ہے اب اس مسئلے پر کوئی شبہ باقی نہیں رہا بات نہیں یہ دو جواب آپ کے بعد لکھے ہوئے ہیں یہ بھی بالکل درست ہے لیکن اصل جواب ایک اور ہے جو اس موقع کے مناسب اور مضمون کے مناسب ہے حضرت وہ ضرور لکھنا پڑے گا ول قرآن المجید لطب سننا حشی پر لکھ لو لطب آسن باپ سے ہے سا کے ساتھ لطب سننا لکھ لیا اس سے پہلے اور لفظ بڑھا دو تو تمام بہتر ہے لفظ بات سننا سے اوپر لکھ لو لقد پر الرسول اس سے اوپر لکھ لو لقد سودا الرسول لقد لودا الرسول رسول و سننا فلم رق مینو فلم یؤمنو بہی بل فلم فلم یؤمنو یؤمنو بہی بہی بل بل بو لکھ لیا آخری لکھ الف لام خا دے دو ہے اب ملا کر مانا کر رہا ہوں میں اس جواب کو ساتھ ملاتا ہوں بل قرآن المجید قسم ہے قرآن پاک کی وہ قرآن جو بڑی شرف و مد والا بزرگی والا ہے لقد سادہ کر رسول رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے کہ لتو بات سننا تم ضرور اٹھائے جاؤ گے قیامت آئے گی اور تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے لیکن فلم یوگ انہوں نے ایمان ملایا بال سمجھ آیا ہے بس قلم چلانا بند کر دو بعد میں پھر صحیح کرنا لکھ لیا تم نے جتنا قدر لکھ لیا کافی ہے اب اتنا انتظار نہیں ہو سکتا پھر مانا کرو میں مانا ملا کر کر رہا ہوں قسم ہے قرآن کی وہ قرآن جو مجد و شرف اور بزرگی والا ہے لقد سادہ کر رسول لتو سننا رسول علیہ السلام نے سچ فرمایا کہ البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے سمجھا فلم جو امرو یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائے بل آجے انجا ہوں دے روم سمجھے بات میری طرف دیکھو القرآن المجید جو ہے یہ شاہد ہے کیا ہے لتو بات سننا کے لیے کیا ہے کہ قرآن کی قسم یعنی یہ قرآن کے اندر جو دلائل موجود ہیں توحید کے اور اللہ کی قدرت کے وہ دلائل بتا رہے ہیں کہ اللہ ضرور تمہیں زندہ کرے گا اللہ کو زندہ کرنے کی پوری قدرت سمجھ رہے ہو قرآن گواہ ہے یعنی قرآن پاک کے اندر جو مضامین موجود ہیں دلائل موجود ہیں وہ گواہ ہے اس بات کے کہ تم ضرور زندہ ہوو گے اللہ کو دوبارہ زندہ کرنے کی پوری قدرت ہے طاقت ہے اس میں کوئی معنی پیش نہیں آ سکتا کرو مانا بل آج اب حضرت بل کا مانا سمجھ آ گیا تمہیں بل کا مضرب میں نو کیا ہے فلم جو امین بولو صحیح فلم جو مینو بل آج اچھا اب بل آجبو بدکو کا درجہ اولا تعجب ان شاء اللہ یہ آ رہا ہے پہلا درجہ یہ ہے تعجب والا کہ وہ تعجب کرتے ہیں بل آ وہ بل پہ یہ تعجب کرتے ہیں ان کے پاس من منہم من ڈرانے والا ان میں سے سمجھا ان کی جنس سے آ گیا منہم پر عبارت ہے اے من جنس بشارے منہم من جن سے یعنی بشر کی جنس سے او من العرب یا عرب سے روح مانی کا حوالہ ہے اور حوالہ اے تعجب من ارسال الرسول الیہم من البشر ان کو تعجب ہوا اس بات پر کہ اللہ نے بشر میں سے رسول بھیج دیا ان کے پاس ابن کثیر کا حوالہ جو کہ گیا ان کے پاس گھرانے والا منہم ان میں سے پیچھے سمجھایا ہوں حامی سیدہ کے اندر کہ ہر دور کے کافر اور مشرق کا یہ نظریہ رہا ہے کہ پیغمبری اور بشریت ایک دوسرے کی کیا ہے جو پیغمبر ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا جو بشر ہوگا وہ یہ کافروں کا نظریہ رہا ہے اور ہر دور کے کافروں کا فقال الکافر ہونا فقال کے نیچے لکھا ہے شکوا لکھا ہے شکوا تب کہتے ہیں کافر بزرگوں سر رومال والے آخر والے جو کر کے بیٹھو نیچے قرآن میں دیکھو ہاں چودھری نہ بنو قرآن میں دیکھو محنت تمہارے لیے ہو رہی ہے ہونا شکوا بس کہتے ہیں کافر ہاگا شہر عجیب حضرت ہاگا پر مان لکھا ہے نہیں لکھا ہوا لکھا ہے مان اول جو ہے یہ ہاضا کے ساتھ لگ رہا ہے لکھا اوپر لکیر لگا کر ہاضا کے ساتھ جوڑ دو اس کو ہاگا شیون عجیب معنی اول یہ وہ معنی نہیں ہے جو چار معنی میں نے بتائے ہیں وہ نہیں ہے وہ آگے آ رہے ہیں یہ اور معنی ہے ہاگا شیون عجیب یہ یہ کیا طریقہ ہے نیچے ہاں؟ بشر کا نبی ہونا یا نبی کا بشر ہونا بشر بشر کا نبی ہونا یہ صحیح ہے یہ یعنی بشر کا نبی ہونا اول تو یہ شہ ان عجیب ان شہ ہے بڑی تعجب خیز اب خود سمجھا پہلے تو پہلے تو یہ بشر کا نبی ہونا خود یہ چاہے بات عجیب ان تعجب خیز ہے جس طرح سے بشر نبی بن گیا سمجھا سیز مانے نمبر دونوں کا اور سازد ہوگا دوسرا دعویٰ بھی عجیب ہے دعویٰ بھی پہلی بات یہ ہے کہ یہ خود بات بشر کا نبی ہونا یہ چاہے عجیب ہے پھر دعویٰ چاہے کہ تم دوبارہ زندہ ہوو گے مر کر کے زندہ ہوو گے حدیث میں آتا ہے کہ وہ قریشی کیا کرتے قبرستان سے پرانی ہڈیاں لے آتے نبی علیہ السلام کیا عضرت مئی الزام رمیم جی ہاں، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا یہ جو بوسیدہ بوسیدہ ہڈیاں ہیں توڑ کر یوں سمجھا کہتے ہیں کہ اول تو بشر کا نبی ہونا چاہے تعجب قابل تعجب ہے کہ بشر نبی بن گیا اور پھر دعویٰ بھی بڑا عجیب ہے کہتے ہیں مر جاؤ گے ہڈیاں ہو جاؤ گے مٹی ہو جاؤ گے پھر زندہ ہو جاؤ گے سمجھا نہیں اتنا دوسرا دعویٰ بھی عجیب ہے کہ آیا جب کے مر گئے ہم اور ہو گئے ہم مٹی نو شارو شارو ہم اٹھائے جائیں گے نہیں لکھا ہوا ہاں نو شارو ہم اٹھائے جائیں گے گال کا کر بعید یہ واپس آنا بڑا دور ہے عقل سے بالکل دور ہے سمجھ ہی نہیں آتی بات بس یہ ان کے درجہ اولا تھا تعجب کا ذکر تھا اب قد عالم ناس حضرت لکھا ہوا ہے رفا مان اول آدم علم فائل رفا میبل ہے نا ہاں؟ ہاں، آگے لکھ لو آدم علم فائل تک یاد رہے کیونکہ حاشیے پر جو نمبر اول ہے وہ اور ہے سمجھا یہ نمبر اول اور ہے حاشیے پر نمبر اول اور ہے آگے لکھ لو آدم علم فائل اول کے بعد رفا مانے ہے نا اس کے بعد لکھ لو آدم علم فائل پہلا معنی یہ ہے کہ فائل کو اجزاء کا علم نہیں ہے اجزاء کا پتہ نہیں ہے کہ کس انسان کا کون سا جز کہاں پڑا ہوا ہے تو پھر بھی دوبارہ زندہ کرنا چاہے ناممکن ہے قد علمنا ما تنقص الارض خاصا علم یا باری تعالی لکھا ہوا ہے اللہ کے علم کا بیان ہے اور اسی معنی کا جواب ہے اللہ فرماتے ہیں ہمیں پورا پورا پتہ ہے قد علمنا کے نیچے لکھا جواب شکوا شکوا بھی گزرا ہے نا یہ جی، قال لل ہادا فرون عجیب آجدا متنا وا قرآب نو ہو یہ شکوا تھا اب اس کا جواب ہے اللہ ہیں تاخیر جانتے ہیں ہم وہ جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے زمین جو ان کو کھا کھا کے ان کی اجزا کم کرتی جاتی ہے اور مٹی ہوتا جاتا ہے نا بندہ اجزا جو کھاتی رہتی ہے زمین ہمیں ان اجزا کا پورا پورا علم ہے تاکہ جانتے ہیں ہم وہ اجزا وہ چیزیں جو کم کرتی ہے زمین میں ان سے کتاب حفیظ اور ہمارے ہاں ایک کتاب ہے حفیظ حفیظ کا معنی نگاہ بان چل کا ہے ہاں حفاظت کرنے والی سمجھا سی مراد کیا ہے لوہ محفوظ کیا مراد ہے لوہے محفوظ کے اندر آمار بھی لکھے جاتے ہیں اور ساتھ اس کے علاوہ جہان کے ذرے ذرے کا علم اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کون کس طرح مرے گا کہاں مرے گا اس کے اجزاء کہاں جائیں گے تو لوہے محفوظ کے اندر صرف جو ہے وہ امار کو نہیں لکھے ہوتے نا جی ہر ہر چیز لکھی ہوئی ہے انسان کی موت و حیات انسان کا کھانا پینا چلنا پھرنا نیند جاگ سب کا سب لکھا ہوا ہے تو اسی طرح انسان کے بکھرے ہوئے اجزاء بھی لکھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں کتاب ہے حفیظ حفاظت کرنے والی بلک زبو بلحق حضرت بلک زبو بلکہ درجہ درجۂ دوم تقریب پہلا درجہ تھا تعجب کا تعجب اور چیز ہے تقریب اور چیز ہے کو سمجھا دوں مثلا آپ کسی کو کوئی مسئلہ سمجھاتے ہیں تو ایک وہ آدمی ہے جو مان لیتا ہے ایک وہ آدمی ہے جو مانتا نہیں لیکن تقریب بھی نہیں کرتا صرف تعجب کا اظہار کرتا ہے یار وہ بات تو بڑی اونچی ہے سمجھا سی سمجھ سے بال آتا ہے بات تقدیب نہیں کرتا یہ نہیں کرتا کہ تو جھوٹ بولتا ہے غلط کہتا ہے نہ صرف تعجب کا اظہار کرتا ہے نمبر دو یہ ہے کہ تعجب کا اظہار کے اوپر پھر یہ کہ وہ خود تقدیم کر دیتا ہے تو پہلا درجہ تھا اظہار تعجب کا اب ہے دوسرا درجہ اس سے بڑھ کر کے وہ کیا کرتے ہیں تقدیم کرتے ہیں بلک زبو بلحق بلک زبو بلکہ جملہ موتا رضا موقع دا برائے زیادہ شناعت یہ جملہ رضا ہے اور پہلی بات کو پکا کر رہا ہے زیادہ تر شناخت کے لیے کو لایا گیا بلکہ جھٹلاتے جٹلاتے ہیں یہ لوگ سات حق کے حق سے مراد لکھا ہوا ہے امر ظاہر لکھا ہے امر ظاہر ہے دوبارہ زندہ ہونا جو ہے وہ دلائل کے ذریعے ثابت ہے بعد اوقات دلیل کے ذریعے بات اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ گویا آیا بیاں سمجھا یہ وہ مراد ہے بلکہ جھٹلایا انہوں نے ساتھ امر ظاہر کے جبکہ آ گیا وہ ان کے پاس فہم فی امر مریض بس وہ لوگ بیچ بات الجھن والی کے ہیں امر مریض ہے کمان بات الجھن میں پڑے ہوئے ہیں سمجھا کبھی کہتے ہیں تعجب کا اظہار کرتے ہیں کبھی تقریب کرتے ہیں تو کبھی کچھ کبھی کچھ جو الجھن میں پڑے ہوئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات بیچ بات الجھن والی کے اصل میں مریض کا منع ہوتا ہے مختلف کیا منع ہے ہاں ملی جلی بات ایک بات جو ہوتی ہے نا بالکل واضح ہوتی ہے وہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے مہاراج بارہ نے منع ملا دیا ہے تو مریض کا مانا مختلف تو وہ بات جو ملی جلی ہے جو بات واضح نہیں ہے جو بات سمجھ آنے والی نہیں ہے تو جب بات ملی جلی ہو اور سمجھنا ہے تو انسان کو الجھن پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی تو یہ الجھن والا مانا جو ہے یہ لازمی معنی ہو رہا ہے صرف وضاحت کے لیے تب وہ بیچ امر مریجن بات الجھن والی کے ہیں پریشانی والی کے بس افلم جن گرو علمائے حضرت لکھا ہے رفا مان ثانی کون سا مانے آگے ہوا ہے عدم قدرت فائل ہاں لکھ لو تاکہ یاد رہے یہ کون سا مانے ہے قدرت عدم قدرت فائل کا ذکر ہے رفا مانے فانی کے بعد لکھ لو عدم قدرت فائل لکھ لیا اور ساتھ لکھا ہوگا دلیل عقلی اول کیا لکھا ہے میں نے ارد کیا تھا کہ دو دلیلیں عقلی آئیں گی سمجھا تھی واضح کر کے یہ اب عقلی توحید بھی ہے اور یہ اصل میں قیامت کا ثبوت بھی ہے افلم جن درو شمائے آیا پس نہیں دیکھتے یہ لوگ طرف آسمان کے آیا پس نہیں دیکھا انہوں نے طرف آسمان کے اسما پر لکھا ہے عالم الوی کیا لکھا ہے فوق ہم اوپر اپنے کیسا بنے نہ کیسا اونچا اور بڑا بنایا ہم نے اس کیسا اونچا اور بڑا بنایا ہم نے اس کو بنے نہا پر نمبر اول ہے وزین نمبر دو اور مزین کر دیا ہم نے اس کو نیچے لکھا ہے ستاروں سے ستاروں سے نہیں لکھا ہوا لکھ لو لکھ لو ہمت کرو لکھ لو اور مزین کیا ہم نے اس کو ستاروں سے بمالحا من فروج نمبر تین مالحا کے نیچے ہے باوجہ غایت استحکام باوجہ غایت استحکام اور نہیں ہے واسطے اس کے من فروجن کوئی سوراخ کوئی سوراخ نہیں ہے کس لیے غایت استحکام ہے اس کے اندر مستحکم مضبوط ہے بل ارض مدد نہ عالم سفلی ہاں نیچے والے جہان کا ذکر ہے اور زمین دراز کیا ہم نے اس زمین کو نمبر ون نمبر دو اور ڈال دیا ہم نے بیج اس کے پہاڑ نمبر تین اور اگائے ہم نے بیج اس کے من کل دو جن بہ ہر قسم ترو تازہ سے ہر قسم ترو تازہ رونق والا اور ترو تازہ سمجھ رہے ہو ہم نے قابل رونق چیزیں پیدا کی ہیں زمین پر مختلف قسم کی نباتات مختلف قسم کی جو ہے وہ پھول مختلف رنگ کے پہاڑ مختلف رنگ کے درخت سمجھا اس طرح مختلف قسم کے پھل یہ سارے جو ہیں یہ ان کے لیے زمین کے لیے کیا بنے ہوئے ہیں رونق بنے ہوئے ہیں ہر قسم کے بہیجن رونق کی چیزیں تازہ رونق کی چیزیں سمجھ رہے ہو تب سے کر آ واسطے سمجھانے کے واسطے اور ذکر اور نصیحت کرنے کے واسطے سمجھانے کے اور واسطے نصیحت کرنے کے سمجھا تب سے رتن پر لکھا ہے واسطے دکھلانے کے تمہیں قدرت اپنی قدرت اپنی نہیں لکھا واسطے دکھانے کے قدرت اپنی تب سے رتن کے نیچے لکھ لو قدرت اپنی قدرت کا کرنا لکھ لو دیکھ لیا میرے طرف دیکھو میں تب سرکن اور ذکر کا فرق عرض کر رہا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جہان کے اندر جو آیات تکمین یا فرمائی ہیں اپنی قدرت اور وحدانیت کی وہ دو قسم ہیں کتنی قسم ہیں ایک ہے آیات مستمرہ کیا ہے آیات مستمرہ وہ آیات جو ہر وقت موجود رہتی ہیں یا ان کا ایک معمول ہے مخصوص اس کے مطابق وہ چل رہی ہے سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں آسمان ہے زمین ہے پہاڑ ہیں یہ آیات مستمرہ ہیں جو ہر وقت موجود ہیں اور آیات متجدہ کیا ہے جس طرح کے کھیت کٹ گیا زمین میدان بن گئی پھر کچھ دنوں کے بعد کسان نے زمین میں اور زراعت کی کاشت کی اور چیز پھر کچھ دنوں کے بعد پھر سبزہ نکل آیا درخت کاٹ دیے اور کچھ دنوں کے بعد پھر درخت ہو گئے پانی تھا پانی کھڑا تھا دریا تھا خشک ہو گیا بالکل جگہ صاف ہو گئی پھر پانی آ گیا یہ آ جاتے وہ تجزیدہ جو جن کے اندر تجدد ہوتا ہے وہ ختم ہوتی ہیں پھر آ جاتی ہیں پھر ختم ہوتی ہیں پھر آ جاتی ہیں تو تب سے رتن سے مراد آیات مستمرہ ہیں اور ذکرہ سے مراد آیات متجدہ آپ کے بعد نہیں لکھا ہوگا تو تب سے رتن پر لکھ لو تب سے رتن پر آیا مستمرہ تبصرتن تب سے رتن کو لکھو آیا مستمرہ اور ذکرہ پر لکھو آیات متجدہ تفلیہ ہے تبصرتن آیات مستہ اور دوسرا آیات متجدیدہ کرو تب تبصرتن بس سمجھانے اور دکھانے کی اپنی قدرت و ذکر اور نصیحت ہے الآیات کیا لکھا ہے نہیں لکھا آیات بس ٹھیک ہے مستفیدین لکھا ہے ہاں، بس کافی ہے بس ہر بندے کے منی جو رجوع رکھنے والا ہے بار بار پڑھ ضدی آدمی کو ہدایت نہیں ملا کرتی وہ نزل نا بن سما ہے نزل نا گئے آلہ میں جب چل پہلے دقت تھا عالم علی کا آسمان کا پھر ذکر تھا عالم سفلی کا زمین کا اب ہے ذکر عالم جب کا سمائے بلال اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی مبارکن برکت کیا ہوا نفے والا حکمت اول اوکا ہے حکمت انزال نمبر اول پانی کو اتارنے کی حکمت والی پک اگایا ہم نے ساتھ اس کے باغات اور غلہ کٹی ہوئی کھیتی کا اور غلہ کٹی ہوئی کھیتی کا میرے طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات اللہ پاک نے ہمارے کھانے کے لیے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں زمین سے وہ دو قسم ہیں کتنی قسم ہیں دو قسم ہیں ایک قسم تو وہ ہے کہ جب اس کو کاٹتے ہیں تو اس کا درخت بھی ساتھ کاٹتے ہیں اس کو جب کاٹتے ہیں تو اس کا درخت بھی جس طرح گندم ہے گندم کو کاٹتے ہیں تو اوپر سے گندم نہیں کاٹتے بلکہ نیچے سے اس کا درخت بھی کاٹتے ہیں بولو صحیح چاول ہے چاول کاٹتے ہیں تو اس کا درخت جو ہے اس کو بھی ساتھ کاٹتے ہیں اور پھل جتنی اللہ نے لگائے ہیں پھلوں کا طریقہ مختلف ہے کہ پھل توڑ لو اور درخت کھڑا ہے آم لگے ہوئے ہیں آم توڑ لو درخت کھڑا ہے انگور لگے ہوئے ہیں درخت انگور توڑ لو درخت انگور کا کھڑا ہے اسی طرح انار ہے سارے پھل تقریباً اسی طرح ہے تو اناج جتنی ہے اس کو جب کاٹا جاتا ہے تو اس کا درخت بھی کاٹا جاتا ہے اور تھمرات اور پھل جتنی ہیں ان کو جب کاٹا جاتا ہے تو درخت باقی رہ جاتا ہے حب حسب کہتے ہیں یہ اناج کی قسم کو کہ جس کو کاٹنے سے اس کا درخت بھی کاٹ لیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں محب الحفید اب دیکھو محب الحسید اور غلہ کٹی ہوئی کھیتی کا لکھا ہے جس کا کھیت غلہ کے ساتھ کاٹا جائے کرو مانا بن نخلا قاتل بن نخلا ماتوف حضرت حب الحفید بن کس پر امبت ناب ہی جناطن امبت نا بہی حب الحفید امبت نابی نخلا سمجھا اور کھجوروں کو باسقات بلند قد باسقات کا من بلند قد ہیں لہا پلون بس اس کی خوشی ہے خوشی رض پل احباد جو بتنا تھا واسطے روزی دینے کے بندوں کو لے لے عباد کے لام کا منع رزق کم سے پہلے کریں گے لے رزق پل احباد اصل میں کیا تھا بولو صحیح پہلے عباد واسطے روزی دینے بندوں کے نا حکمت انزال نمبر دوم چلکا ہے نمبر دوم پانی کو اتارا اور دوسری نباتات اگانے کے لیے اور دوسری اس کے علاوہ مذکورہ نباتات کے علاوہ اور نباتات اگانے کے لیے <coughs> یہ دروازہ یا تو بند کر دو مانا نخل با اور کھجوروں وہ بلدت میں تھا اور دوسری نباتات اگانے کے لیے نہیں لکھا ہوا جمانے کے لیے جمانا جمانا یہ اگانا ہے ایک سوال ہے در حقیقت اوپر دیکھو سوال سمجھو اللہ نے پہلے فرما دیا فام بتنا بھی جناتن و حبر حسید و نخلا کہ بارش ہم نے نازل کی یہ فائدہ ہوا پھر اس کے بعد آجے نا بھی بلدتم میتا آباد کیا ہم نے زندہ کیا ہم نے شہر مردے کو یہ کیوں کہا حالانکہ شار کی آبادی تو یہی ہے نا کہ یہ نباتات اگائیں نباتات اگیں گی تو بندے کھائیں گے اور بندوں کی آبادی ہوگی تو جب آ جائے نا پیچھے سے سمجھا جا رہا ہے تو دوبارہ اس کو ذکر کرنے کا کیا مانا ہے نباتات اگانے سے احجائے بلدان سمجھا جا رہا ہے تو اس کو دوبارہ ذکر کرنے کا چیمانا تو جواب دیا کہ مقبل میں جو چیزیں مذکور ہیں وہ تو چند چیزیں ہیں وہ کیا ہے چند چیزیں ہیں نا جی نخل کا ذکر ہے جنات اور حب الحفیظ کا ذکر ہے ورنہ اس کے علاوہ اور بھی تو نباتات اگتی ہیں نا صرف یہ تو نہیں اگتی بارش کے ذریعے تو اور نباتات اگانے کے لیے زندہ کیا ہم نے ساتھ اس کی غیر بات کو کزال کل خروج جی ابل کا نتیجہ دلیل اور دعوے سورت اللہ فرماتے ہیں میری طرف دیکھو جس طرح کے آسمان سے پانی میں نے نازل کیا ہے اور زمین سے مختلف نباتات اگائی ہے اور رونق والی ہو جاتی ہے زمین پہلے چٹیل میدان ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا پر نباتات زمین بار رونق ہو جاتی ہے اور جس طرح ہم نے باغات اگائے جس طرح کے ہم نے حبل حفیظ اگائے اور چیزیں پیدا کی اسی طرح تمہیں بھی قبروں سے نکال کر میدان میں جمع کر دیا سمجھ رہے ہو یہ نہیں لکھا ہوا نتیجہ دلیل اور سورت سورج لکھا ہے اور نتیجہ دلیل بھی ہے نا یہ بھی لکھ لو نتیجہ دلیل نتیجہ دلیل اور دعوی سورت مقبل دلیل کا نتیجہ ہے اور سورت کا دعوی ہے کروانا اسی طرح ہے نکلنا قبلوں سے قبضہ قبلہ ہوں تخریف دنیاوی کیا لکھا ہے جو قد بل کر دبو وہ کے لمبا جا ان کے متعلق ہے کہ انہوں نے تقریب کی ہے تو ان پر بھی عذاب آئے گا جس طرح کے پہلے قوموں نے تقریب کی تھی